حماد بن زید اور اسماعیل بن اولیا دونوں نے ایوب سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی اور ابن اولیا کی حدیث میں یہ اضافہ ہے کہا اس کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما نے اسے چھوڑ دیا اور وہ اسے اپنی زمین کو کرائے پر نہیں دیتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو انتالیس